حضرت ابو حریرہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے روایت ہے ان دونوں نے فرمایا ایمان میں اضافہ اور کمی ہوتی ہے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر چوہتر